السلام علیکم خواتین و حضرات فائنانشیل اکاؤنٹنگ سیریز ٹو کا چوتھا لیکچر لے کے مجاہد عشائی آج کی خدمت میں حاضر ہیں اس سے پہلے کے تین لیکچرز میں ہم آپ کو کمپنی بنانے اس کے کنٹرولنگ ڈاکیومینٹس یعنی memorandum and articles of association اور کمپنی کی مینجمنٹ کے بارے میں کہ جی اس کی مینجمنٹ انٹرنل مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم نے بتایا اس کے بعد ہم نے آپ سے یہ بھی بات کی کہ مختلف قسم کی جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کی جو ریلیشن شپ آپس میں ہو سکتی ہے وہ کس قسم کی ریلیشن شپ ہوتی ہے اور اس میں ہم نے مثلاً پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ سے یہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہولڈنگ کمپنیز ہوتی ہیں سبسڈری کمپنیز ہوتی ہیں سبسڈری میں پارشلی اونڈ سبسڈریز ہوتی ہیں ہولی اونڈ سبسڈری کمپنیز ہوتی ہیں اور پھر ایسوسیٹ کمپنیز ہوتی ہیں اور ہم نے یہ مختلف قسم کی ریلیشن شپس جو کمپنیز کے مابین ہو سکتی ہیں وہ اس اس کے کا ذکر کیا تھا آج ہم جو لیکچر سنیں گے اس کے اندر ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو کسی کمپنی کی بنائی جاتی ہیں ان کے جو قانون ہیں یا قوانین ہیں ان کے بارے میں آپ سے ذکر کریں گے ان کے حوالے سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا ذکر کریں گے یعنی جو کمپنیز آرڈیننس ہیں اور انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس ہیں ان کے حوالے سے آج کی گفتگو ہوگی اور موضوع گفتگو آبیسلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے یہ ہم بات آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پاکستان میں جو قانون ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو بنانے کا وہ کمپنیز آرڈیننس ہے اور کمپنیز آرڈیننس کے اندر فورتھ اینڈ ففتھ شیڈیول خاص توجہ کے حامل ہے کیونکہ ان دو شیڈیولز کے اندر وہ تمام تفصیل درج کی گئی ہے جو کہ ایک سیٹ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ہونا قانون لازم ہے اور دوسری ریگولیشن جو ہے وہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس جن کو کہ اب انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس کا نام دیا گیا ہے ان کے حوالے سے یہ تمام فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ترتیب دیے جانے پڑتے ہیں تو یہ دو ریگولیشنز جو ہیں یہ نمایاں ہیں اور ان کے حساب سے ان قانون قوانین کے حساب سے کسی بھی لسٹڈ کمپنی پبلک کمپنی کی بیلنس شیٹ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے companies ordinance 1984 eighty four is an ordinance issued by the government of Pakistan and it regulates the establishment and management of limited companies companies ordinance تمام کمپنیز کے طریقے کام کرنے کا طریقہ اس کی اسٹیبلشمنٹ اس کو کیسے اس کو وجود میں لایا جا سکتا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں وہ تفصیل سے بات کرتا ہے لہذا ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ یہ بات بھی کہی تھی کہ آپ کمپنیز آرڈیننس جو ہے وہ بازار سے اپنے لیے خریدیں فورتھ شیڈیول کا ہم نے ذکر کیا fourth schedule of the companies ordinance اس میں لسٹڈ کمپنیز کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے ریفرنس سے وہ تمام ریکوائرمنٹس لکھی گئی ہیں جو کہ قانوناً اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ڈسکلوز کرنا ضروری ہے ففتھ شیڈیول جو ہے وہ صرف نان لسٹڈ کمپنیز کے لیے اپلائی کرتا ہے اس میں بھی اسی قسم کی ڈیٹیلز ہیں جیسے کہ فورتھ شیڈیول میں ہیں لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ جہاں فورتھ شیڈیول لسٹڈ کمپنیز کو اپلائی کرتا ہے وہاں ففتھ شیڈیول جو ہے وہ کمپنیز نان لسٹڈ کمپنیز کو اپلائی کرتا ہے فورتھ اور ففتھ شیڈیول کے تین پارٹس ہیں part one contains definitions and general requirements for preparation and presentation of financial statements part two contains requirement for balance sheet and part three contains requirement for profit and loss account so تین حصے ہیں فورتھ اینڈ ففتھ شیڈیول کے جس میں کہ پارٹ ون پارٹ اور پارٹ تھری پارٹ ٹو اور پارٹ تھری جو ہے وہ بل ترتیب بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی تفصیلات کو بیان کرتے ہیں جبکہ پارٹ ون جو ہے اس میں ڈیفینیشنز اور جنرل ریکوائرمنٹس جو ہیں اکاؤنٹس یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو تیار کرنے کے اور پریزنٹ کرنے کے ان کے بارے میں تفصیلات جو ہیں وہ درج ہیں جہاں تک انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کا تعلق ہے these are issued by the international auditing and assurance standards board I A S B جو کہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس کا ہی ایک منسلک ادارہ ہے پاکستان میں وہ تمام آئی اے ایس اپلیکیبل ہیں جن کو کہ institute of chartered accountants of Pakistan کی ریکمینڈیشن پر securities and exchange commission of Pakistan ملک میں گیزٹ کے تھرو نافذ کرتا ہے اب سوال یہ ہے کہ جی ایک طرف تو کمپنیز آرڈیننس کے اندر بہت ساری تفصیلات جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا تھرڈ شیڈیول فورتھ شیڈیول یا فورتھ اینڈ ففتھ شیڈیول کا ذکر کیا ہم نے اور ہم نے کہا کہ ان میں تین تین پارٹس تین پارٹس ہوتے ہیں جب وہاں پہ اتنی تفصیل دے دی گئی ہے تو پھر یہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کی ضرورت کیا ہے اور ان کے حوالے سے اگر کوئی اور ایشوز ہیں تو ان کا اور کمپنیز آرڈیننس کا آپس میں تضاد جو ہے اس کو کیسے ریزالو کیا جا سکتا یہ جو کوشچن ہے یہ سوال جو ہے یہ ہائپوتھیٹیکل سوال نہیں ہے یہ ریئل لائف کا سوال ہے اور یہ کام جو ہے یہ ہر دفعہ ہر اکاؤنٹنٹ کو کمپنی کے اکاؤنٹنٹ کو اور اس کمپنی کا جو آڈیٹر ہوتا ہے اس کو بھی یہ کوشچن جو ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے کمپنیز آرڈیننس کا جہاں تک تعلق ہے اس میں وہ تمام چیزیں لکھی گئیں جو کہ پاکستان کے قانون پاکستان کے طریقہ کار کے حساب سے لازم ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں دکھائی جائے اب آتی ہے بات کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے ساتھ جی ہم پاکستان میں اکاؤنٹس بنا رہے ہیں ہمیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے ساتھ کمپلائی کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کی بڑی ایک سمپل وجہ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ بیشتر انڈسٹری اور بزنس کرنے والے اب تک سمجھ چکے ہیں اور وہ بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ اگر انٹرنیشنل لین دین کر رہے ہیں یا انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں یا آپ کے فائنینشیل اکاؤنٹس جو ہیں اینوئل اسٹیٹمنٹس ہیں وہ کسی ایسے طریقے سے بنائے گئے ہونے چاہیے جو کہ انٹرنیشنلی ہر ایک کی سمجھ میں آئے جو کہ انٹرنیشنل نارمز انٹرنیشنل طریقہ کار جو ہے اس کے حساب سے ہو تاکہ ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے پڑھنے والے ان کو اسی طریقے سے پڑھیں کہ جیسے وہ ان کے یہاں پہ ہی بنائی گئی ہوں اور انہی کے اسٹینڈرڈس کے حساب سے بنائی گئی ہوں اس وقت دنیا کے اندر اگر آپ نظر دوڑائے تو کراس بارڈر انویسٹمنٹس ایک دوسرے کے ملک کے اندر جو ہم ہر وقت یہ بات سنتے رہتے ہیں اور ہماری حکومتیں بھی بات کہتی ہیں کہ جی ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ آنی چاہیے اور فلانی جگہ پہ اتنی زیادہ آ گئی یہ سب چیز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کے حساب سے ترتیب دی جائیں اور ان میں تمام ڈسکلوجر جو ہے وہ ان کے حساب سے کیا جائے پاکستان کے اندر آئی ایس کا جہاں تک تعلق ہے اور ہم ان کو آئی اے ہی کا ریفرنس دیں گے آئی ایف آر ایس کا ریفرنس نہیں دیں گے آئی اے کے حوالے سے چلیں گے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس یہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس جو ہیں ان کے مطابق نہ صرف مختلف جو بیلنس شیٹ یا پروفٹ اینڈ لاس یہ یوں کہہ لیجئے کہ ایسٹس لائبلٹیز انکم اور ایکسپینڈیچر کے جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں نہ صرف ان کا ٹریٹمنٹ ان ان کے کے کے حساب حساب سے ہونا چاہیے بلکہ جس طریقے سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پرزینٹ کی جاتی ہیں وہ طریقہ بھی بین اسٹینڈرڈس کے ہونا چاہیے کہ اس کی ترتیب کیسے ہوگی پہلے کیا چیز آئے گی بعد میں کیا چیز آئے گی یہ تمام تفصیل جو ہے یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس میں دی گئی ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو کہا جاتا ہے کہ اس لیے ہی بنایا گیا ہے کہ پڑھنے والے جو کہ تمام کے تمام اکاؤنٹنٹس شاید نہ ہوں جو کہ کاروباری لوگ نہ ہوں انویسٹرز پروسپیکٹو انویسٹرز جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بنائے گئے ہیں تاکہ ان کو وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ان آئی اے ایس کے حساب سے بنے ہیں ان کے پڑھنے میں آسانی ہو اور وہ ایک سیکٹر کے اندر یعنی اگر ٹیکسٹائل سیکٹر میں وہ مختلف کمپنیز کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ ہر کمپنی کے اکاؤنٹس جو ہیں ہر کمپنی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ایک ہی بینچ مارک ایک ہی اسٹینڈرڈ ایک ہی طریقے سے ترتیب دی گئی ہو تو اس کو کمپیئر کرنے میں ان لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی ریشیوز وغیرہ جو اس کی انالیسس کرتے ہیں اس انالیسس کو کرنے میں آسانی ہو جائے گی اور اگر ان کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سمجھ آ جاتے ہیں اس طریقے سے پڑھ کے تو پھر وہ انویسٹمنٹ شاید کرنے کے لیے زیادہ ریڈی ہوں تو یہ بات ہوئی ہماری انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کے حوالے سے section 230 thirty of the companies ordinance details the books of accounts to be kept by the company let us read the particular section every company shall keep at its registered office proper books of account with respect a all sums of money received and expended by the company, and the matters in respect of which the receipt and expenditure takes place. B. All sales and purchases of goods by the company. C. All assets of the company. And E. In the case of a company engaged in production, processing, manufacturing, or mining activities, such particulars relating to utilization of material or labor to other inputs or items of cost as may be prescribed, if such class of companies is required by the authority by a general or special order to include such particulars in books of accounts تو جناب یہ تھا سیکشن ٹو تھرٹی سے کچھ حصہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے بکس آف اکاؤنٹ کے حوالے سے اس میں یہی بات کہی گئی ہے کہ یہ جو بکس آف اکاؤنٹس رکھی جائیں گی یہ تمام آمدن اور تمام اخراجات تمام ایسٹس تمام لائبلٹیز ان کا حساب رکھیں گی جو خرید کی ہے کمپنی نے جو فروخت کی ہے کمپنی نے اس کا تمام حساب رکھیں گی اور جہاں پہ کہ کوئی اسپیسیفائڈ نیچر آف ایکٹیویٹی ہے مثلا پروڈکشن ہے یا پروسیسنگ مینوفیکچرنگ یا مائننگ ہے تو وہاں پہ کاسٹنگ کے ریکارڈز کو رکھنے کی بھی تجویز جو ہے وہ یہاں پہ سیکشن 230 میں رکھی گئی ہے اور کوانٹیٹیو ریکنسیلشن خاص طور پہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے سو کتابیں رکھنا بکس آف اکاؤنٹ رکھنا اور صحیح بکس آف اکاؤنٹ رکھنا یہ قانون ایک ضرورت ہے اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بکس آف اکاؤنٹس کون رکھے گا بکس آف اکاؤنٹس رکھنا یعنی ان کو لکھنا یہ کمپنی کی ریسپانسبلٹی ہے یہ مینجمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے یہ بورڈ آف ڈائریکٹرس کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ books of account according to the companies ordinance رکھیں ان کے اندر جو ٹرانزیکشنز ریکارڈ ہو رہی ہیں وہ ٹرانزیکشنز انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کے حساب سے ان کو ریکارڈ کیا جائے ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کے حساب سے کیا جائے یہ ریسپانسبلٹی تمام تر جو ہے یہ کمپنی پہ عائد ہوتی ہے اور کمپنی سے مراد نہ صرف وہ اینٹی خود بلکہ اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس کے جو متعلقہ امپلائیز ہیں ان کی ریسپانسبلٹی بن جاتی ہے بہت دفعہ یہ سننے میں آتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ آڈیٹرز آئیں گے تو وہ اکاؤنٹس بنائیں گے اکاؤنٹس بنانا آڈیٹر کا کام نہیں ہے آڈیٹر کا کام اکاؤنٹس پہ اپنی رپورٹ پیش کرنا ہے اکاؤنٹس بنانا کس کا کام اکاؤنٹس بنانا بھی اسی طریقے سے کمپنی اور اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس کے ریلیٹڈ یا ریلیونٹ امپلائیز جو ہیں مثال کے طور پہ چیف فائنینشیل آفیسر ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان پہ عائد ہوتی ہے ریسپانسبلٹی کہ وہ کمپنی کے اینوئل ہاف ایئرلی کوارٹرلی جو بھی اکاؤنٹس ہیں وہ بنائے جائیں اور جو کمپنیز آرڈیننس کے حساب سے جیسے جیسے جس جس کو بھیجنا ہے ان کو بھیجے جائیں اس بات کو اگر ہم پھر کمپنیز آرڈیننس کے حوالے سے دیکھیں تو سیکشن 233 ہماری نظر میں آتا ہے section 233 thirty three states that directors of every company shall lay before the general general meeting a balance and profit and loss account or an income and expenditure account as the case may be کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹرز بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ کمپنی کے اینوئل اکاؤنٹس کی تیاری کرنے کے بعد ان کو پریزنٹ کرے شیئر ہولڈرز کے سامنے شیئر ہولڈرز کی اینوئل جنرل میٹنگ میں تو یہ بات اس چیز کو مزید ثابت کرتی ہے کہ رسپانسبلٹی اکاؤنٹس بنانے کی بکس آف اکاؤنٹ رکھنے کی اکاؤنٹس ان سے بنانے کی یہ تمام تر بورڈ آف ڈائریکٹرس کی ہے اور کمپنی کی ہے آڈیٹرس کی ریسپانسبلٹی یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ آپ کی کتابیں لکھیں یا ان کتابوں سے بکس آف اکاؤنٹ سے آپ کے اینوئل فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائیں اور پھر اس کے بعد اس کا آڈٹ کرے نہیں ان کا کام صرف آڈٹ کرنا ہے اور اس ضمن میں ہلکی سی بات آڈٹ کی بھی ہم کر لیتے ہیں کہ جی آڈٹ کیا چیز ہوتی ہے آڈٹ وہ سیٹ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو کمپنی آڈیٹر کے حوالے کرتی ہے اس پہ ایک اوپینئن ہوتی ہے کہ یہ جو سیٹ آف اکاؤنٹس ہیں یہ سیٹ آف اکاؤنٹس کو مختلف طریقے سے چیک کیا گیا جو چیکنگ جو چیکنگ بہت سارے معاملات کو مثال کے طور پہ اس آرگنائزیشن کے اندر انٹرنل کنٹرول کا سسٹم کیا ہے باقی چیزیں خریدنے کا فروخت کرنے کا ایسٹس کریٹ کرنے کا لائبلٹیز کریٹ کرنے کا نظام اس کمپنی کا چلانے کا وہ تمام کنٹرولز اور چیکس اور سسٹم اور پروسیجر کیا ہے اس سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے سیمپل چیکنگ کی بیسس پہ اسٹیبلش کرتے ہوئے کہ جی رسک کسی غلط کام ہو جانے کا کتنا اس پرٹیکولر انڈسٹری میں ہے یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آڈیٹر اس سیٹ آف اسٹیٹمنٹس کو چیک کرتا ہے اور اس پہ اپنی رائے زنی کرتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس جو ہے یہ اس کو صحیح نظر آ رہے ہیں اور یہ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس جو ہیں یہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کے حساب سے بنائے گئے ہیں اور یہ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس جو ہیں اس میں تمام وہ چیزیں جو پرزینٹ ہونی چاہیے تھی وہ پرزینٹ کی گئی ہیں اور ایکسپلین کی گئی ہیں یہ ایک آڈیٹ رپورٹ ہوتی ہے اور آڈیٹر جو ہے جو ایکسٹرنل آڈیٹر ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر سال وہ اس قسم کی ایک رپورٹ جو ایک ریکوائرمنٹ ہے کمپنیز آرڈیننس کی اس کے حوالے سے وہ رپورٹ جاری کرتا ہے of the company of which he is the auditor اب واپس چلتے ہیں جو ہم پہلے بات کر رہے تھے اکاؤنٹس بنانے کی اکاؤنٹس بن گئے اب کمپنیز آرڈیننس کے حوالے سے ہی سیکشن 233 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک نئی کمپنی بنی ہے تو جس تاریخ سے وہ بنی ہے اس تاریخ سے لے کے اور اس کا جو فائنینشیل ایئر جس تاریخ کو ختم ہونا ہے اس ڈیٹ تک اگر وہ ڈیٹ جو ہے فائنینشیل ایئر کے ختم ہونے کی وہ تیس جون ہے تو اس ڈیٹ تک مثال کے طور پہ اگر ایک کمپنی مئی کے مہینے میں بنتی ہے تو مئی سے لے کے جو بھی دن ہے اس دن سے لے کے تیس جون تک اس کے ایک سیٹ آف اکاؤنٹس بنایا جا سکتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ پیریڈ جو ہے پہلے سیٹ آف اکاؤنٹس جاری کرنے کا وہ اٹھارہ مہینے ہے from the date of incorporation جس تاریخ کو کمپنی وجود میں آئی اس تاریخ سے لے کے اٹھارہ مہینے تک جتنا کاروبار ہوا اس کا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اس پیریڈ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس تیار کی جا سکتی ایک مہینے کی بھی کی جا سکتی ہیں جو پہلا سیٹ ہے سب سے پہلے نئی کمپنی بنی ہے اگر ایک کمپنی چل رہی ہے تو ہم نے پہلے بھی بات کی سیریز ون کے اندر بھی یہ بتایا کہ لیکچرز کے کہ جی ایک اکاؤنٹنگ سائیکل ہوتی ہے پیریڈ ہوتا ہے بارہ مہینے کا کم از کم وہ پیریڈ ہوتا ہے اور حکومت نے جو ہے وہ مختلف قسم کی کمپنیز کا ایئر اینڈ جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے میجورٹی جو بہت عام طور پہ جو ایئر اینڈ فالو کیا جاتا ہے وہ تیس جون پاکستان میں کیا جاتا ہے لیکن بینکوں کے لیے اکتیس دسمبر ہے ٹیکسٹائل کے لیے تیس ستمبر ہے شوگر کی کمپنیز کے لیے اکتیس مارچ ہے تو مختلف اس قسم کے ایئر اینڈ جو ہیں جو سائیکل اکاؤنٹنگ سائیکل جو ہے یا اکاؤنٹنگ پیریڈ جو ہے بارہ مہینے کا وہ ان مختلف ڈیٹس پہ ختم ہوتا ہے تو یہ تو حکومت کی طرف سے ہے ہم بات کر رہے تھے کہ جہاں پہ ایک نئی کمپنی بنی ہے اس نئی کمپنی کو جس دن ڈیٹ آف انکارپوریشن ملتا ہے اس سے لے کے جو بھی ان سب ڈیٹس میں سے جو اپلیکیبل ڈیٹ اس کے لیے ہوتی ہے اس ڈیٹ تک جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹس پہلے ایک سیٹ آف اکاؤنٹس بنا سکتی ہے یا زیادہ سے زیادہ اٹھارہ مہینے کا پیریڈ لے کے پہلے سیٹ آف اکاؤنٹس بنا سکتی ہے اس کے بعد جو اکاؤنٹس بنیں گے وہ بارہ مہینے ہی کے اکاؤنٹس ہوں گے وہ بارہ مہینے سے زیادہ کے نہیں ہو سکتے علاوہ اس کے کمپنیز آرڈیننس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ لسٹڈ کمپنیز کوارٹرلی یعنی ہر تین ماہ کے بعد اور چھ ماہ کے بعد جو ہے وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ بنائیں اور ان کو اپنے شیئر ہولڈرس کے پاس بھیجیں جو کوارٹرلی اور ہاف ایئرلی اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کو آڈٹ نہیں کیا جاتا آڈٹ صرف اینوئل فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا ہوتا ہے ہاف ایئرلی جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان پہ ایک آڈیٹر جو ہے وہ ریویو ان کا کرتا ہے لیکن آڈیٹ رپورٹ کوئی جاری نہیں کرتا اب ذرا ہم بیلنس شیٹ کو دیکھتے ہیں کہ بیلنس شیٹ جس کی بات ہم بات بار بار کرتے رہے یہ کیا ہے اور اس کے مختلف جو حصے ہیں یا مختلف کمپوننٹس جو ہیں جو مختلف پارٹس ہیں وہ کیا ہے اور بہوالا کمپنیز آرڈیننس کے فورتھ اینڈ ففتھ شیڈیول کے بہوالا آپ کے آئی انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کے یہ جو پرزنٹیشن ہو رہی ہے یا جو بات ہو رہی ہے اس کو کیسے یہ کیوں ہو رہی ہے اور کس طریقے سے اس کو پرزینٹ کرنا چاہیے جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا آپ کو کہ ہم آپ کو اس سیریز آف لیکچرز کے اندر یہ نہیں بتائیں گے کہ جی ڈیبٹ کس کو کرنا ہے کریڈٹ کس کو کرنا ہے کون سے اکاؤنٹ کو کرنا ہے یہ باتیں آپ آلریڈی سیریز ون کے لیکچر میں سیکھ چکے ہوئے ہیں لہذا ہمارے ہم نے اب جو چیز دیکھنی ہے اب یہ دیکھنی ہے کہ ان اکاؤنٹس کی پریزنٹیشن کیسے کی جائے گی ان کی ڈسکلوجر کیسے ہوگی مختلف ایسٹ لائبلٹیز انکم ایکسپینڈیچر کی جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں یہ کیسے ہیں اور اس طریقے معاملات اسی طریقے کے معاملات جو ہیں وہ آگے تفصیل میں دیکھے جائیں گے تو انٹرپریٹیشن کی بات ہوگی انالیس کی بات ہوگی اور ظاہر ہے کہ پھر ہم نے چونکہ بھولنا نہیں کہ بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بناتے کیسے ہیں تو وہ کام تو ساتھ کے ساتھ جاری رکھنا پڑے گا وہ بنانا پڑے تو آئیے بیلنس شیٹ کو دیکھتے ہیں ہم نے ایک بیلنس شیٹ آپ کے لیے بنائی ہے اور وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ بیلنس شیٹ ایک لسٹڈ کمپنی کی بیلنس شیٹ ہے اور یہ کمپنی جو ہے یہ ایک food processing and packing company ہے یہ اب اس کا پہلا سفا ہم دیکھ رہے ہیں یوں سمجھ لیجیے آپ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جی اوپر A B C food processing and packing company limited لکھا ہوا ہے پہلی بات تو یہ کہ نام لکھنا کمپنی کا ضروری ہے نوٹس کیجئے کہ یہاں پہ لفظ پرائیویٹ جو ہے وہ نہیں لکھا ہوا وہ اس لیے نہیں لکھا ہوا کیونکہ یہ ایک پبلک کمپنی ہے اور نہ صرف پبلک کمپنی ہے بلکہ لسٹڈ کمپنی بھی ہے تو جو پبلک کمپنی ہے اس کے لیے آپ کو پرائیویٹ کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا اور ظاہر ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کے لیے کمپنی کا اگر آپ نام نہیں لکھیں گے سب سے اوپر تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کس کمپنی کی بیلنس شیٹ ہے یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہے سو کمپنی کا نام لکھا گیا اس کے بعد balance sheet as at June thirtieth two thousand four یعنی یہ جو سال تیس جون دو ہزار چار کو ختم ہوا اس سال کے بابت فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہے اور یہ بیلنس شیٹ جو ہے یہ تیس جون دو ہزار چار کو جو اس کمپنی کے پاس ایسٹس اور لائبلٹیز تھے اور ان کو جس طریقے سے فائنینس کیا گیا اس کو پریزنٹ کر رہی اب ایک طرف تو میں یہ بات کہی کہ جی یہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ جو بارہ مہینے تیس جون دو ہزار چار کو ختم ہوئے ان کے لیے ہے ان ان ان کے کے اس سلسلے میں ہے اور ساتھ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بیلنس شیٹ جو ہے یہ اس کی تاریخ جو ہے وہ تیس جون دو ہزار چار ہے صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ بیلنس شیٹ جو ہے کسی کمپنی کی آپ کو یاد اگر آپ یاد کریں تو یقیناً یہ آپ کو ذہن میں آ جائے گا کہ بیلنس شیٹ جو ہے وہ کسی کمپنی کے فائنینشیل ایئر کے آخری دن جو ایسٹس اور لائبلٹیز اس کمپنی کے پاس ہوتے ہیں اس کی نمائندگی کرتی ہے اس کی ریفلیکشن کرتی ہے نہ کہ وہ تمام ٹرانزیکشنز جو سال کے دوران ہوئی ہو یعنی وہ تمام ٹرانزیکشنز جو سیلز یا پرچیسز یا ایکسپینڈیچر کی ہیں ان کو نہیں ریفلیکٹ کرتی یہ صرف پوزیشن ریفلیکٹ کرتی ہے کہ تیس جون دو ہزار چار یا سال کے آخری دن کیا پوزیشن تھی آپ کی کمپنی کی اس کے ایسٹس کیا تھے اس کی لائبلٹیز کیا تھی یہ فائنینشیل ہیلتھ پرزینٹ کر رہی ہے اس کمپنی کی اس پرٹیکولر ڈیٹ کو جو کہ سال کا اس کے فائنینشیل سال کا آخری دن ہے تو بیلنس شیٹ میں صرف یہ چیز آتی ہے جہاں تک پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا تعلق ہے اس میں تمام سال کی ٹرانزیکشن آتی ہیں کیش فلو اسٹیٹمنٹ اس میں تمام سال کی کیش فلو کی با... کے ایشوز آتے ہیں تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پورے سال کی نمائندگی کرتے ہیں پورے سال کے لیے بنتے ہیں فائنینشیل ایئر کے لیے بنتے ہیں لیکن بیلنس شیٹ جو ہے وہ ایک خاص تاریخ جو کہ اس فائنینشیل ایئر کا آخری دن ہوتا ہے اس پہ اس کی ایسٹس اس دن کو جو ایسٹس اور لائبلٹیز کمپنی کے نام پہ موجود ہوتے ہیں نام پہ موجود ہوتے ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو یہ چیز ذہن میں ہر وقت رہنی چاہیے ذرا اس کو چھوڑ کے ہم پہلے چلے جاتے ہیں وہ جو ہم نے آئی اے ایس کی بات کی تھی کہ جی آئی اے ایس میں کیا اب آئی اے ایس ون جو ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ جی جو آرگنائزیشن ہے اس کا نام ضروری ہے شو کرنا جس تاریخ کو بیلنس شیٹ بنائی جا رہی ہے یعنی جس تاریخ کی ایسٹس اور لائبلٹیز کی پکچر وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے وہ تاریخ جو ہے اس کو لکھنا بھی ضروری ہے جس کرنسی میں وہ بیلنس شیٹ بنائی جا رہی ہے اس کرنسی کا ذکر کرنا یعنی اگر روپے میں بنائی جا رہی ہے تو روپیہ لکھنا چاہیے ڈالر میں بنائی جا رہی ہے تو ڈالر کا ذکر کرنا چاہیے کہ ڈالر میں بنائی گئی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بیلنس شیٹ یا ایک سیٹ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا کچھ حصہ ڈالر میں بنے کچھ روپے میں بنے کچھ ین میں بنے کچھ کسی اور کرنسی میں نہیں ایک ہی کرنسی میں بنے گا جو کہ اس ملک کی کرنسی ہے وہ روپیہ ہے تو روپے میں بنے گی ڈالر ہے تو ڈالر میں بنے گی اور یہ بھی لکھنا ضروری ہے کہ یہ اکاؤنٹنگ پیریڈ جو ہے یہ کیا ایک پورا سال ہے یا اس سے کم عرصہ ہے تو یہ حوالے بحوالہ آئی ایس ون کے ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ نے جو یہ نام یہ ڈیٹ وغیرہ جو لکھنا ہے یہ کیوں لکھنا ہے ذرا آگے جانے سے پہلے ہم پھر بیلنس شیٹ کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اور کیا کیا چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہیں جن کی ایکسپلینیشن شاید قانون سے ہی ہمیں مل جائے اس بیلنس شیٹ پہ آپ دیکھیے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ایک کالم جس کے اوپر ٹو زیرو زیرو فور لکھا ہوا ہے اور اس کے برابر والا کالم جو ہے اس پہ ٹو زیرو زیرو تھری لکھا ہوا ہے ٹو زیرو زیرو تھری کا مطلب ہے کہ یہ پچھلے سال کی فگرز ہیں یعنی پچھلے سال کی پوزیشن بھی ہم دے رہے ہیں اس سال کی بیلنس شیٹ پہ اور پچھلے سال کی پوزیشن کو ہم اس سال کی پوزیشن سے اس کا موازنہ ایک طریقے سے کر رہے ہیں بیلنس شیٹ ہی پہ اب یہ کرنا کیوں ضروری ہے کہ صاحب پچھلا سال تو ختم ہو گیا پچھلے سال کو پھر یہاں لکھنے کی کیا ضرورت ہے اور یہ موازنہ اگر کسی نے کرنا ہے تو وہ ٹھیک ہے اس کے پاس پچھلے سال کی بیلنس شیٹ نکال لے وہ کر لے گا اس کے ساتھ اس میں فگرز لکھے ہوں گے یہاں پہ لکھنا کیوں ضروری یہاں پہ اس لیے لکھنا ضروری ہے کہ ایک کمپنیز آرڈیننس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ کمپیرٹیو دیے جائیں گے کلوز سکس ہے part one of the fourth schedule جو کہتا ہے کہ except for the first financial statements laid before the company financial statements shall also give the corresponding figures for the immediately preceding financial جیا یعنی سوائے پہلے سال کے جہاں پہ کہ ظاہر ہے کہ پچھلے سال کیونکہ کمپنی ہی وجود میں نہیں تھی اس کے آپریشنز ہی کوئی نہیں تھے اس لیے پچھلے سال کے حوالے حوالہ نہیں دے سکتے لیکن اس کے بعد کے جو اکاؤنٹس بنیں گے ان تمام میں گزشتہ سال کا حوالہ جو ہے وہ دیا جائے گا اور اس کی تمام فگرز جو ہے وہ فار پرپز آف کمپیرزن جو ہے وہ دیے جائیں گے یعنی اس کا موازنہ کرنے کے لیے یہ فیگرز جو ہے یہ لکھے جائیں گے تو یہ ہو گئی کمپیرٹیوز کی بات اب اس کے علاوہ اگر ہم بیلنس شیٹ کو بھی سامنے رکھیں مثلا ایسٹس شروع کیے ہم نے ایسٹس اس میں سب سے پہلے ہم نے کہا جی نان کرنٹ ایسٹس کی کلاسفکیشن سب کلاسیفیکیشن آئی پہلی کلاسیفیکیشن تھی ایسٹس کی جس میں نان کرنٹ ایسٹس ان نان کرنٹ ایسٹس میں کیا ہے فکسڈ ایسٹس ہے کیپٹل ورک ان پروگرس ہے لانگ ٹرم لونس ہیں ڈیفرڈ کاسٹ ہے یہ تمام نان کرنٹ ایسٹس یہ سب کیا چیز ہوتی ہے اس کو میں آگے چل کے ایکسپلین کروں گا فی میں اس کو صرف پڑھوں گا کہ جی اس میں یہ یہ چیزیں ہیں پھر کرنٹ ایسٹس ایک اور سب کلاسیفکیشن ایسٹس ہی کے میجر کلاسفکیشن کے تحت current assets stores and spares stock in trade trade debts advance deposits and prepayments other receivables cash and bank balance اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام کچھ کرنٹ ایسٹس ہیں کچھ نان کرنٹ ایسٹس ہیں یہ تمام ایسٹس ہیں یہ بیلنس شیٹ کی ایسٹ سائڈ ہے اس کے ساتھ دوسری سائڈ جو کہ لائبلٹیز کی سائڈ اب لائبلٹیز کی سائڈ پہ سب سے پہلے شیئر کیپیٹل اور جنرل ریزروس ہیں جس میں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے جنرل ریزرو بھی ہو سکتا ہے اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے بعد نان کرنٹ لائبلٹیز آئیں ڈیفر ٹیکسیشن ایک چیز ہوتی ہے یہ لانگ ٹرم لونز ہو سکتے ہیں جو کہ اگلے بارہ مہینے میں پے نہیں ہونے بارہ مہینے سے زیادہ عرصے میں پے ہونا یا ان لونس کا وہ حصہ جو کہ بارہ مہینے سے زیادہ عرصے میں پے ہونے اس کے بعد کرنٹ لائبلٹیز آ جاتی ہے short term financing running finance current maturity of obligations under finance lease current maturity of long term loans creditors accruals and other liabilities provision for taxation اور مختلف قسم کی پروویژنس کی جاتی ہیں وہ ڈویڈنڈ پیبل اب یہ ہو گئی لائبلٹیز کی سائڈ لائبلٹیز کی سائڈ برابر ہونی چاہیے ایسٹس کی سائڈ سے اور اگر دونوں سائڈیں برابر ہوں گی تو بیلنس شیٹ بیلنسڈ ہوگی اور یہ مختلف چیزیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی صرف یہی چند ایک ہیڈز جو ہیں یہ ہر بیلنس شیٹ میں ہوں گے مثلا اس پرٹیکولر بیلنس شیٹ کے اندر لانگ ٹرم لونز نہیں ہیں بہت ساری اور بیلنس شیٹس کے اندر لانگ ٹرم لونس ہو سکتے ہیں لانگ ٹرم لونس ہوں گے تو ان کے کرنٹ میچورٹی ہوگی جو کہ کرنٹ لائبلٹی میں شو کی جائے گی اور اسی طریقے سے اور مختلف قسم کے آئٹمس ہو سکتے ہیں جو کہ یہ ایک ریپرزینٹیو یا ایک سیمپل بیلنس شیٹ ہے جس کو ہم لے کے آگے ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب آئیے ہم اپنے آپ کو پھر سے اس بات پہ ذرا دہرا لیں کہ non current assets non current assets میں جو ہم نے تفصیل لکھی تھی وہ کمپنیز آرڈیننس اور آئی ایس میں اس کے بابت میں کیا کہا جا رہا ہے کمپنیز آرڈیننس میں اس کو فکسڈ ایسٹس آئی اے جو جاری کیا گیا ہے اس پہ پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کا آئی ایس ہے intangible assets long term investments ہیں کمپنیز آرڈیننس کے تو آئی اے کے حوالے سے یہی بات انویسٹمنٹ ان ایسوسیٹس کہی جا رہی ہے long term loans and advances تو ان کو ادر فائنینشیل ایسٹس کہا جا رہا ہے اب یہ فکس ایسٹس جو ہیں ادر دین انویسٹمنٹس یہ کیا ہے اور ان کو کس طریقے یہ کیا چیز فکسڈ ایسٹس تو جیسے ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انکم کی فیوچر جنریشن میں مدد دے سکتی ہیں اور اس نیت سے نہیں خریدی جاتی کہ وہ خریدنے سے بارہ مہینے کے اندر اندر ان کی فروخت کر دی جائے گی یا فروخت کرنے کے خیال سے نہیں کبھی خریدی جاتی بلکہ اس لیے خریدی جاتی ہے کہ ان کے استعمال سے ہم جو ہے وہ انکم جنریٹ کریں گے اور فیوچر اکنامک بینیفٹس جو ہیں وہ ہمارے آرگنائزیشن کو حاصل ہوں گے تو یہ تو ہوئے فکسڈ ایسٹس اب فکسڈ ایسٹس میں بھی دو قسم ہیں ایک کو ٹینجیبل کہتے ہیں اور دوسرے کو انٹینجیبل کہتے ہیں ٹینجیبل کیا چیز ہوتی ہے ٹینجیبل وہ چیز ہوتی ہے جیسے یہ کمپیوٹر یہ سامنے ہے یہ موجود ہے ہاتھ لگا کے دیکھا جا سکتا ہے اس کو تو یہ ٹینجیبل ہے زمین ہے بلڈنگ ہے فرنیچر ہے ایئر کنڈیشنرز ہے بہت ساری چیزیں اس قسم کی جو ہے انٹینجیبل کیا چیز ہوتی ہے انٹینجیبل وہ چیز ہے یا وہ ایسٹ ہے انٹینجیبل ایسٹ جو ایک ایبسٹریکشن ہے جو ایک خیال ہے مثال کے طور پہ ایک برانڈ نیم ہے وہ برانڈ نیم جو ہے اس کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے لیکن وہ کسی سوچ کی ایک پیداوار ہے اور وہ سوچ جو ہے وہ سوچ جو ہے اس کو ہم نے کسی جگہ پہ رجسٹر کرایا پیٹنٹ کرایا اور اس خیال کو اس برانڈ نیم کو ہم نے رجسٹر کرایا اب اس برانڈ نیم کی کچھ وقت ہے مارکیٹ کے اندر کچھ قیمت ہے لوگ اس برانڈ نیم سے آپ کے پروڈکٹ کو پہچانتے ہیں لہذا وہ برانڈ نیم جو ہے وہ ایک انٹینجیبل ایسٹ ہے اسی طریقے سے ایک کاروبار جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جی یہ بڑا اچھا چل رہا ہے اور اس کی مینجمنٹ بڑی اچھی ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ ایک گڈ ول مارکیٹ میں ہو کہ جی یہ دکان یا یہ کاروبار جو ہے یہ اس لیے بڑا اچھا چلایا جا رہا ہے کیونکہ اس کے مالکان بڑے اچھے ہیں اس پہ ملازمین جو رکھے گئے ہیں وہ بہت اچھے ہیں لہذا اس ہمیں اس دکان سے جا کے خریداری کرنی ہے تو وہ اس دکان کی گڈ ول بن جاتی ہے اب وہ گڈ ول جو ہے وہ آپ چھو نہیں سکتے لیکن ایک خیال ہے ایک تصور ہے اس تصور کا کیا ویلو ہے اس کی ویلویشن کیسے ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ ہم باتیں جو ہیں یہ سیریز ون میں کر چکے ہوئے ہیں تو فرق صرف دہرانا تھا کہ ٹینجیبل اور انٹینجبل کا کہ جو یہ خیال یہ تصور جو ہے اس کی بھی ایک قیمت ہے اور انٹینجبل ایسٹس ان چیزوں کو کہا جاتا ہے گڈ ول ہے ٹریڈ مارکس ہیں پیٹنٹس ہیں کاپی رائٹس ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے یہ انٹینجبلس میں آتی ہیں ٹینجیبل ہم نے کہا کہ جی لینڈ اب لینڈ بھی دو اقسام کی ہے ایک فری ہولڈ لینڈ ہوتی ہے فری ہولڈ لینڈ وہ ہوتی ہے جس پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں آپ کو آپ کی ملکیت ہر طریقے سے اور پورے طریقے سے بغیر کسی ٹائم ریفرنس کے اس زمین پہ ہے لیس ہولڈ وہ لینڈ ہوتی ہے جو کہ ایک مدت کے لیے آپ کو دی گئی ہے چاہے وہ مدت پانچ سال ہے دس سال ہے پچاس سال ہے ننانوے سال ہے تو وہ زمین جو ایک خاص مدت کے لیے آپ کو استعمال کے لیے دی گئی ہے وہ لیس ہولڈ کہلاتی اور ایک وہ زمین جو کہ without any reference to any time period totally آپ کی یوز کے لیے ہے اس کو فری ہولڈ کہا جاتا ہے تو land is one of the tangible assets buildings buildings جو ہیں آفس کی بلڈنگ ہو سکتی ہے فیکٹری کی بلڈنگ ہو سکتی ہے امپلائیز کے لیے ہاؤسنگ کالونیز ہو سکتی ہیں فیکٹری کے اندر ہی ایڈمنسٹریٹو آفیسز ہیں یا مسجد ہے یا کینٹین کی بلڈنگ ہے یہ تمام بلڈنگز جو ہے یہ اس فیکٹری کا اس آرگنائزیشن کا ایک حصہ ہیں ویئر ہاؤسز ہیں اسٹورز ہیں یہ سب چیز جو ہے بلڈنگز جو ہیں یہ فکسڈ ایسٹس میں شمار ہوتی ہیں اس کے بعد پلانٹ اینڈ مشینری ہے اس کے بعد فرنیچر اینڈ فٹنگس وہ کرسی وہ میز جس کے اوپر بیٹھ کے مینیجرز وغیرہ ایک آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں گاڑیاں چاہے وہ سیلز کے لیے ہوں چاہے وہ پروڈکشن کے لیے ہوں چاہے وہ آفیسرز کے استعمال کے لیے ہوں وہ تمام گاڑیاں جو ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پروڈکشن میں یا پروڈکشن یا انکم جنریٹ کرنے میں یا انکم کوز کرنے میں مدد دے رہی ہیں تو وہ بھی فکسڈ ایسٹس کا حصہ ہیں کیپیٹل ورک ان پروگرس یعنی اگر آپ کی کوئی بلڈنگ یا کوئی ایسٹ جو ہے وہ زیر تعمیر ہے یا ابھی وہ پروڈکشن میں نہیں آیا یا زیر استعمال سو فیصد نہیں آ گیا تو اس کو ہم کیپٹل ورک ان پروگرس کہتے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے ایسٹس اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اتنے ہی ڈیفینیشن جو ہے ٹینجیبل ایسٹس کا مختلف اقسام جو ہم نے بتائی اور اس بیلنس شیٹ جو ہم دیکھ رہے تھے سیمپل بیلنس شیٹ اس کے حوالے سے یہی کافی ہے اب اس سے آگے چلتے ہیں انٹینجبل کی طرف تو جیسے میں نے کہا کہ goodwill patents copyright trademarks designs یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انٹینجیبل ایسٹس ہیں اور یہ ایک خیال ہے ایک تصور ہے ایک سوچ ہے اور اس سوچ کی ایک قیمت جو ہے وہ آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے لگائی ہے اور اس قیمت کو آپ بیلنس شیٹ میں شو کرتے ہیں تو پھر وہ انٹینجبل ایسٹ کیا کہلاتی ہے نان کرنٹ ایسٹ ہے تو یہ اس حوالے سے بات ہوئی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فکسڈ ایسٹس جو ہیں ان کو جب ہم بیلنس شیٹ پہ شو کرتے ہیں تو ہم کس ویلو پہ شو کرتے ہیں آئیے ہم بیلنس شیٹ پہ واپس چلتے ہیں بیلنس شیٹ کے اندر فکسڈ ایسٹس ہمیشہ ریٹن ڈاؤن ویلو پہ شو کیے جاتے ہیں یعنی cost minus accumulated depreciation on those fixed assets use during that particular resulting value جو آتا ہے وہ ریٹن ڈاؤن ویلو ہوتا ہے اور ریٹن ڈاؤن ویلو جو ہے وہ بیلنس شیٹ پہ دکھایا جاتا ہے اب اس کی ترتیب جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے اور بحوالہ کمپنیز آرڈیننس کے کیا کیا چیزیں یا کیا انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں دکھانا ضروری ہے تو یہ اب چیز جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے اندر فکسڈ ایسٹس کا جہاں تک تعلق ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ ہر مختلف قسم کا جو ایسٹ ہے اس کو علیحدہ علیحدہ دکھایا جاتا ہے اس کی کاسٹ کا ایک سیکشن ہوتا ہے اس کاسٹ کا جو سیکشن جو کاسٹ کا سیکشن ہے اس کے اندر سال کے شروع پہ اس کی کاسٹ کیا تھی سال کے دوران اس پرٹیکولر کلاسیفیکیشن یعنی لینڈ میں یا بلڈنگ میں یا موٹر ویکلز میں یا فرنیچر میں یا کسی اور بھی ایسٹ میں جو ایڈیشن یا ڈسپوزل ہوئی ہے اس کا ویلیو کیا تھا کاسٹ کیا تھا وہ کتنا نیا خریدا گیا کتنا بیچ پرانا بیچا گیا اگر ڈسپوز آف ہو گیا یا اسکریپ ہو گیا اور پھر سال کے آخر تیس جون کو یا جو بھی ڈیٹ ہے سال کی آخری اس تاریخ کو اس کا کاسٹ کیا تھی اسی طریقے سے ریٹن ڈاؤن ڈپریسن کی کیلکولیشن ہے سال کے شروع ان ایسٹس پہ جو سال کے شروع میں زیر استعمال تھے ان کے اوپر ٹوٹل ڈپریسن کیا تھی جو ایسٹ سال کے دوران بیچے گئے ان پہ آج تک ڈپریسن کتنی چارج ہو چکی تھی وہ شو کرنا پڑتا ہے پھر سال میں جو ایسٹس استعمال ہوئے ان پہ ڈپریسن کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے اور سال کے شروع کی ڈپریسن پلس سال کے دوران کی ڈپریسن مائنس وہ ڈپریسن جو ایسٹس پہ ان ایسٹس پہ جو بیچے جا چکے ہیں اس کو اگر مائنس کر دیا جائے اس میں سے تو آپ کے پاس پھر سال کے آخر ڈپریسیشن جو ہے وہ آ جاتی ہے جب سال کے آخری دن کی ڈپریسیشن ٹوٹل ڈپریسیشن آج تک سال کے آخری دن تک جو کیلکولیٹ ہوتی ہے اس کو آپ کاسٹ میں سے مائنس کرتے ہیں تو ریٹن ڈاؤن ویلو جو ہے وہ ہر ایسٹ کا بک ویلو جس کو بھی ہم کہتے ہیں وہ نکل آتا ہے تو یہ فکسڈ ایسٹ کے حوالے سے یہ ریکوائرمنٹ اور یہ انفارمیشن ایک شیڈیول کی صورت میں دینا جو ہے ضروری ہوتا ہے یہ انفارمیشن کہاں دی جائے گی یہ شیڈیول کہاں دیا جاتا ہے کہاں شو ہوتا ہے یہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں جو کہ ایکسپلینیٹری نوٹس ہوتے ہیں ان تمام آئٹمس کے جو کہ بیلنس شیٹ یا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر پرزینٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کے ایکسپلینیشن ہوتے ہیں وہاں پہ دیا جاتا ہے اور وہاں پہ دینا ضروری ہوتا ہے یہ آرڈیننس کے حوالے سے بھی اور اسٹینڈرڈس کے حوالے سے بھی یہ چیز جو ہے یہ ضروری ہے فکسڈ ایسٹس بھی ایک اور چیز بھی کچھ فکسڈ ایسٹس تو ایسے ہیں کہ جو ہم آؤٹ رائٹ خرید لیتے ہیں یعنی ہم ان کو کیش پہ خرید لیتے ہیں لیکن کچھ ایسٹس لیس بھی کیے جاتے ہیں اور جہاں پہ ایسٹس لیس کیے جائیں وہاں پہ ان کو ان ایسٹس کے ساتھ گو شو نہیں کیا جا سکتا جو ہم نے اپنے فنڈ سے خریدے ہیں ان کو علیحدہ شو کیا جانا ہوتا ہے یہ جو ایسٹس ہیں سبجیکٹ ٹو لیز فائنینس ان کے بارے میں ہم اگلی مرتبہ مزید بات کریں گے اور کیونکہ ان کو ذرا تفصیل سے دیکھنا پڑے گا تو آج کی گفتگو جو ہے وہ ہم اسی لحاظ سے ختم کرتے ہیں کہ فکسڈ ایسٹس کی پریزنٹیشن بیلنس شیٹ میں ریٹن ڈاؤن ویلو اور ہونی چاہیے اور اس کے ایکسپلینیشن کہ اس کا میک اپ کیسے ہوا سال سال کے دوران موومنٹ کیسے ہوئی وہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں دکھایا جانا ضروری ہے شکریہ